نفسه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجیہا و تشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیعن تصیب یقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خامت کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اللہ دینہ یوظاہر امن کمنسا ما اما ہاتم وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان الا الہور ددنہم یقیناً ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے وہ لَيَقُولُونَ نہ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور یقیناً وہ ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں وہ ان اللہ علق غفور اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے زہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہا جائے کہ تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں یہ زہار ہے یا کسی بھی محرم رشتے کا نام لے کے کہہ دے تو ویسے بیوی کو اگر دادی اماں کہہ دیا تو یہ زہار نہیں ہے یہ نہیں ہاں زہار یہ ہے کہ اسے کہے کہ تو میرے لیے آج کے بعد ایسے حرام ہے جیسے میری ماں یا بہن یا بیٹی حرام ہوتی ہے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے ہاں نکاح زہار سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا ہاں تو اس سے یہ زہار ہی نہیں ہے یعنی کہ یہ کہہ دے کہ تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جس طرح میری ماں حرام ہے یہ ہوگا زہار اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر ویسے یعنی کہ اپنے اوپر حرام قرار نہیں دیتا یعنی ہاں تو پھر نہیں والذین یظاہرون من نسائهم ثم من قبل ان راقبات اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا فتحرير رو من قبل ان يتماسا تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی کہ اگر آدمی پھر یہ کہہ کر کے تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جس طرح میری ماں حرام ہے اپنے پر بیوی کو کسی محرم عورت کی طرح حرام قرار دے لینے کے بعد وہ رجوع کرتا ہے تو پھر اس کو بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا ذالکم تو ادو نبی اس کی تم نصیحت کیے جاتے ہو بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کی خبر رکھنے والا ہے فملم یجد تو جو نہیں پاتا جس کو غلام نہیں ملتا من قبل تو دو مہینے مسلسل روزے مسلسل دو مہینے کا روزہ رکھنا ہے من قبل ان یتماسا ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے یعنی پہلے ہی دو مہینے کے مسلسل روزے رکھیں بلا ناغا پھر قریب جائیں فمل لم یستطع جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فاطعام ستین مسکینا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم یقینا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ رسوا کیے گئے جس طرح کے وہ لوگ رسوا کیے گئے تھے جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور یقیناً ہم نے واضح نشانیاں نازل کر دی ہیں واضح آیات نازل کر دی ہیں ولیل کافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا فینبئہم بما عملو تو انہیں خبر دے گا اس کے بارے میں جو انہوں نے کیا احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے اسے ضبط کیا ہے اس کا احاطہ کیا ہے یا اس کو گن رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے واللہ علی کل شعین شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ و رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا کوئی تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ کوئی پانچ آدمیوں کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اسے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوں پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ان اللہ بكل الشین علیم یقینا اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کا وصف ہے معیت ساتھ ہونا جہاں پر بھی دو تین چار پانچ جتنے بندے بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے کم ہو زیادہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ ساتھ کیسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے شاعن ساتھ ہونے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں جی۔ بس اوقات قریب ہو کر بھی بندہ ساتھ نہیں ہوتا مخلوق میں اور بس اوقات دور ہونے کے باوجود ساتھ ہوتا ہے معیت ساتھ ہونا ایک مستقل صفت ہے جس کے اندر قرب اور بودھ کو دخل نہیں ہے اب مثال کے طور پہ ہم یہاں سے یہ لاہور روڈ پہ چڑھ جائیں ملتان سے لاہور جاتے جائیں جس طرح آج کل یہ چودہویں پندرہویں کی راتیں ہیں چاند ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے ملتان سے لاہور تک چاند آپ کے ساتھ ہے لیکن ہے وہ اتنا دور پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے اب چاند تمہاری مدد تو نہیں کر رہا نہ ہی چاند کا کوئی علم ہے نہ نصرت ہے نہ علم ہے چاند کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ ساتھ ہے روشنی بھی ہے چاند کی اور چاند بھی ساتھ ساتھ ہے تو یہ کہ معیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک یہ علم اور نصرت سے ہٹ کے ایک مستقل صفت ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد ہے اللہ کا علم کہ اللہ کا علم ساتھ ہے اصل میں خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اچھا اب پوری دنیا کے اندر انسان پھیلے ہوئے اللہ ہر کسی کے ساتھ پھر تو اللہ ہر جگہ ہو گیا اور ہر جگہ ایک چیز کا ہر جگہ ہونا یہ تو ناممکن ہے وہ اس کی تعویل شروع کر دیتے ہیں تو ہر جگہ ہونا یہ ایک اور چیز ہے اور ساتھ ہونا اور چیز ہے بس جیسے اللہ کا ساتھ ہونا ہے بس مان لیا کئی لوگ اسی کو آدر ناگر ثابت کر دیتے ہیں وادت الوجود بنا دیتے ہیں اور کئی اس بذب کا ویسے انکار کر دیتے کہ جی میت نہیں میت سے مراد علم ہے اللہ عرش پر ہے عرش پر ہونے کے باوجود ساتھ ہے اب عرش قریب تو نہیں ہے نا بہت دور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں دور ہونے کے باوجود قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر آپ عقل استعمال کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اللہ کہتا ہے میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں اب جو لین میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے وہ آخر میں تو نہیں ہوتا جو آخر میں ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا اور جیسا اللہ تعالیٰ ہاں شروع سے ہے شروع سے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس پر بس ایمان لانا چاہیے اللہ نے کہہ دیا ایمان لانا ہاں جی الم تعالیٰ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا پھر وہ اس وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا وہ تنازع نبی اطمی الدوانی الرسول اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی وَإِذَا جاؤ حَيَّوْكَ بِمَا کا بھی معلوم یو حی اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو تجھے اس طرح سے سلام کہتے ہیں کہ جسے جس طرح تجھے اللہ نے سلام نہیں کہا یعنی وہ غلط طریقے سے سلام کہتے ہیں السلام علیکم وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ہاں۔ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں حسبهم جہنم انہیں جہنم ہی کافی ہے یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے فبئس المصیر وہ برا ٹکانہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو اور اور نیکی کی سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لے آئے حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اللہ پر یہ توقع اور اللہ پر ہی لازم ہے کہ مؤمن توکل کرے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالسی فافسحوا یفسح اللہ لکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو کھل جاؤ تو کھل جایا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی کر دے گا وہ ادا قیلن شزو فن شوزو اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر چلے جایا کرو یرفع اللہ اللہ عمن منکم اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے بلند کرے گا والذین اوت العلم اور ان لوگوں کو بھی جنہیں علم دیا گیا انہیں بھی بلند کرے گا دراجات دراجات میں واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدیمو بین یدین جباکم صادقا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو خیر اطہر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاک ہے فعلم تجدو اللَّهَ غفور الرحیم اگر تم نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ انتقم و صداقات کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو فعد لم فل اگر تم نے ایسا نہیں کیا وطاب اللہ علیکم اور اللہ نے تم پر مہربانی کی یا تمہاری توبہ قبول کی فاقی نماز قائم کرو زکات ادا کرو و عطی اللہ و رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ کا غضب ہوا ما هم منکم ولا منہم وہ تم میں سے نہیں ہیں اور نہ ان میں سے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ اور وہ اللہ پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ ہم یہ اور وہ جانتے ہیں اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے انہم سا اما ما کانو یعملون یقینا جو وہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا فلہم عذاب مہین تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی کفایت نہ کریں گی اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پس وہ اس کے لیے قسمیں کھائیں گے جس طرح وہ تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ سب اللہ شعی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں اللہ انہم کا دبون خبردار یقیناً وہی جھوٹے ہیں استحول علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی اولائک حزب الشیطان یہ شیطان کا گروہ ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار یقینا شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والا ہے ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولائک فی الاذلین یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں كتب الله لاغلبن انا ورسولی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں ہی اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ طاقتور اور سب پر غالب ہے یہاں سے غلبے سے مراد علمی غلبہ مراد ہے یا قیامت والے دن کا غلبہ دنیا میں تو مغلوب ہو جاتے ہیں کئی انبیاء اور رسل کو قتل بھی کیا گیا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح من یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ پیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اولائک حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے الا ان حزب اللہ المفلحون خبردار یقینا اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والے ہیں